وعلى بزرگان دوستوں رسیدوں اللہ کا دین اسلام نے سالم مکمل قواعد کے ضوابط عطا فرمایا اللہ کا قرآن مطلب ہے جناب سال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح ہے قرآن مقدس قول ہے جناب رحمت نظال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی تفصیل ہے اور پورے طور سے عملی نمونہ ہے ہر مومن مسلمان کتاب کی سنت کی تعلیم بھاشا کرے کلمی بھی طیبات ادار تبدیل ہو مسلمان کے تمام عقائد کے آباد عبادات معاملات آباد کا تفصیلی فکر موجود ہے کے اندر بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اکثر کو دین کی ضرورت نہیں ہے نال نالے کہ دین کی تعلیم کی کمی ہے ملک کے لوگ دن رات زیادہ محنت دنیا واسطے کر رہے ہیں دین واسطے کوئی محنت نہیں لوگ علماء کے پاس آئے تبلیغی جماعت کے نام کچھ مت لگانے رہا بچوں کو قرآن حدیث پڑھانے رہا تو دین کا ہر مسئلہ کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بات باتیں ہیں سارے دور کے اندر اکثر لوگ دین انہیں خواہشات خیالات کے کے کے مسائل میں جڑے انہوں دل دماغ خاحش کے تابع ہوئے ہر منہ مسلمان وہ دنیا کے باہر یاد رکھے کہ مومن کا دین وہ قواعد کے اصول کمائے ہر بات کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ ہم نے بال راتی سنا وسلم نے فرمایا میری پیاری بن میں محمد دنیا کو جا رہا رہے بابے رستے سے چھوڑ کے جا رہا رہے ہاں میرے بنہارا سوال کی روشن کی رات روشن نبی صلی اللہ کے باقی مسلمان آوے حضور سے ہر ہر چھپاوے تو پوری نال سارے اسلام نے ہر مسئلے کو تعلیم کی کمی ہے جنہاں دوسرا کی تاریخ یہ دوسرے آدمی کے اندر کمزوری اسی اٹھوں موجودگی کے اندر لوگوں کے سامنے خامی کے کمزوری کا بیان کرنا اسی توہین تنقید کرنا یہ شرم ہے ملک کے اکثر لوگ روزہ چاہے کہ نیا قیمت نہ کرو وہ آج اچھی کوئی جھوٹ بول رہے ہیں کیا سڑک بیانی کر رہے ہیں کیا ایک کمزور مشکل موجود نہیں تو سارے حضرات ایک قرآن مقدس کا فیصلہ یاد رکھ کے جو کی چیز کا نام ہے کمزوری موجود ہوگی اور لوگوں نے جانا تو ہندو ان کی اس باتیں کی جا اگر وہ کمزوری اس انسان موجود نہیں کہ اس سے تو مت لگا کی جاوے یہ اس سے تو طوفان کی اگر کسی انسان کے اندر کوئی غلطی نہیں گناہ نہیں جھوٹی بار کی طرف دی گئی ہے یہ علیحدہ چوتھ ہے علیحدہ گنا ہے یہ جھوٹ ہے اس کا نام راتے کے پیسان شرط بھی ہے کہ اس کے اندر کمزوری خامی ہے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی جاتی لوگوں کے اندر اس کی تنقید واسطے اس کی ہٹک واسطے کوئی بات بیان کی آنے کے لایا اس کو آئیے کہ لا بھاگا کوئی مومن دوسرے مومن کی قیمت نہ کرے یہ شرح حرام ہاں ایک بات ہے اگر کسی مجھے داد اتنے بچاؤ واسطے اگر اس بات کو بیان کیا جائے تو شرم اس کی اجازت ہے عام حالات کے ماتا میرا سارا رویہ ہے کہ مولوی مولوی کے خلاف نشو شاد کریں گے دکاندار دکاندار کے خلاف نشو شاد کریں گے زمیندار زمیندار کے خلاف نشو شاد کریں گے یہ سیوا یا دیگر ہندوؤں خلاف نہ کریں گے شرم کے احرام اور بڑے آدمی واسطے بھی نہ دے گی چھوٹے آدمی واسطے بھی نہ دے دوسرا سوال کہ بیگانی زنانی نال فون سے بات چیت کرنا میرا خیال یہ ہے کہ بیگانی زنانی نال رابطہ قائم کرنا بات چیت کرنا شرم کی بھی حرام اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر بیبے دی رفتار سے کنٹرول کیتے کہ بیبیاں گھر کے باہر آمن پردے نال آمن آہستہ آہستہ قدم زمین سے دکھامن انہوں نے قدمے والے زیورے کے آباد کے گانے مرد کم نہ جا جا جا قرآن مقدس یا میرے گھر میں فرما دو آپ کے بیٹے کو فرما دو ممین جو فرما دو دادا پہرانا دادا نے گوگل برا دیا میں پہرا دے پر دادا نے ولا جو پینا جینا کا جینا جگہ میں مرد سامنے پیر ہو گئے سونا کپڑا پا کے جگہ میں مرد سامنے نہ ہو مولوی صاحبان جانے سے مجھے تجربے جانا میں زیادہ پڑے ہوا تھا قرآن مجید کے الفاظ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کسی کی زینت کے گانے مرد سامنے پیدا ہے مراد مولوی جانے مولوی رقم جانے میں زیادہ مراد دے دوں اسا حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا سچا پکا مسئلہ بیان کر پیار کہ بی بی جی بیوی گانے مرد سامنے پینے سونا کپڑا پا کے بھی گانے مرد سامنے نہ آئے لچکدار آباد سے گانے مرنے کے کلے اشارے خدا کی کمی جاتے ضرورت کے محتاج پردے دے پار اگر کوئی مرضہ دسروا سے آئے ضرورت کے محتاج بی بی بات چیت اگر فرماوے تو قرآن آئے کے فلا تک نام اپن کو نرم بات یہ قرآن نہ یہ ہو اخلاق ہے جو گھر گھر میں فساد احسان نتیجہ نکلے حیا ختم نہنگ ماں باپ بچے گل نہیں کریں نرم انداز اختیار نہیں کریں کدیں ماں نال بھی نوجوان مٹی بادان میں نہیں جانتا جو ایسے بندے کہ کو کل الگ کے ہزارے میں سے پنچا میں جانتا مکان دار بازار آدمی جن کی بھی ابھی خود بھی مطالعہ کر رہا ہے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ایک فیصلے فرمائے جرا آدمی میرے خیال میں فیصلے تسلیم نہیں کرے گا مسلمان جرا عمل نہیں کرے گا وہ گنا ہے یہ مطلب یاد رکھتا ہو یہ دینی مسائل سے عمل نہ کرنے والا انسان ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے دوسرا نماز انتظار کریں گے کریں سب کا ماحول کریں گے جڑا آدمی رکھے داری یہ گناہگار ہے جڑا بڑی داری سے سب کا ماحول کریں گے انتظار کریں گے کوئی محنت نہیں کوشش نہیں دینی مسائل واسطے کوئی کبھی بھی نہیں کوئی سماج کوئی جماعت کا سادہ نہیں کو مطالبے دنیاوی تعلیم واسطے تعلیم حاصل کرو پھر کوشش کرو پھر ملاقات کرتی ہے تین واسطے پھر کوشش کرو ہر آدمی آپ عالم آپ مشہر یعنی سے آپ جنہیں دینی لحاظ لال چھوٹا عالم یہ ہوئے ہر آدمی جی میں دل آتے دماغ آتے ساہے سے خیال آتا تو ہر مومن مسلمان کو ہم جی این مسئلے پہ یقین رکھے جاوے کہ غیبت حرامی بہتان حرامی افطرا حرام بھوت حرام ہر طرح کے اسلام کے اندر قید اور ضرورت بات چیت کرنا بھی پسند بات دنیا بھی بات چیت کرو ضرورت کے اندر ورنہ بات کرنا یعنی خاموش رہنا دیکھتے رہے اللہ کا قرآن مقدم میں فرمائے قد مومن ملتا ہوں کے ہوں او مومن کامیاب ہے کامیاب تے پیدا بات نہیں کریں میرے کمی بات نہیں کرے لفظ مانا ضرور نہیں لفظ روانہ مانا روانہ سے اشتراک کی تیراک نہیں لفظ مانا نکلنی بات بات سے پیدا لوگ ہندوئے کو میں لاری نکلے ہیں کہ کی وقت آرام جیسے دیتے رہے ہیں ہیں وقت والی خدمت آ لمبی کہانی لیکن سے پیدا لمن بیگانے مرد نال پردے دے بار بار بات کرے ضرورت سے مرسا کرے لیکن لب و لہجہ دے بات نرم اللہ تعالی نے فرمائے بیجی والا معاملہ نہایت نازک معاملہ ہے اس واسطے شرم پردہ بھر یہ میسج لینا تو ملک کے لوگ منے سے نہیں نہ تعجب کے سمجھوں کی لیکن میں اس طرح سے رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے شریعت کا پیغام ہوا ہوں سارے دور سے تعلیم یافتہ سبقہ دے نزدیک بڑا عالم وہ ہو دے جڑا یہ مجرا چلتا چلتا کرے وقت دے تقاضے نوں ویکھے جو بھی دا نشاد کیسا ہے یہ لوگ بنی داہی کے خلاف کی گئے ہیں چھوٹی داہی علا بچہ تھا اور آج بتا جو اسلام کے اندر بڑی داہی کا ہون کی سلگی نہیں چند لمحہ کی ہوئی نہ ہوئے تو سارے رہے اسلام کا منحہ تھا تر طریقہ لوگ تبدیل ہوئے مطلب یہ تبدیل جو پچھلے سال کے بعد پوچھا تین سال پوچھے کہ مسئلہ پینشن سیکھے مولی پیسے سیکھے میں کیونکہ زیادہ پڑھا نہیں جو مسئلے سے گھیرا پھیل کر قابل عالم کر ہر کسان کا ایسا نہیں ہوگا جو چھوٹی شہر ہے کمی شہر ہے تیس دکاندار تو بڑے قابل لوگ میرا کر میں تو نہ اتنی قابلیت رکھنا نہ میرے اندر دوست تک بار یا کرتے ہیں کچھ حضرات کے سامنے کتاب شکار کے سی پیسے ہیں انہیں لمبی ترجمہ نہ کرے نا اور ابو اللہ تعالیٰ سبایا کسی واقعی نے پندرہ ہزار کی کروڑ لگ رہا ہے نرمی دار لگ رہا ہے کر رہی پر اللہ کو لبو لگتا روا بیمار کی بیماری پر پہ رہتی جب بھی داخلہ سر پارٹی کر رہی ہے خبریں کیا کیا رہی بیگانہ مرد شادی شادی شادی شدہ شدہ بیگانی نال نال نال اگر خون کے بات نہیں نہیں کرے کرے تو پیچھے ان کو خیال آتا کہ شاید میرے اللہ پاک کی کی بات بات کہ مرد نال کرے فلا بالخوف آپ کی برادری کے اعتبار ہے میں لوگ اعتبار نہ کرو نبی نبی جیسا عالم حضور جیسا دانا حضور جیسا نہ پیدا ہوئے نہ قیامت میں پیدا ہو محمد متفع خدا پر لبا جو پاس انہیں آم کے لیے حرام سمجھے جنہیں دماغی توازن ایسا خراب ہے اور جو جو قید کرا دے اسمبلی مار پاس سملی اسلام نے مقدس مذہب کے اندر مقدس تعلیم کے اندر گندگی کے سبب گند سب جنانی جس وقت عورت ماہواری ایام آ جانا زنانی کی بنی جنانی لال ہم کرنا مرد ہے اللہ تعالیٰ رائے خدا کرنا کے قریب نہ جائے اپنا پریکم و پاس لباس کا مس میں یہ جائے کو نویسنگ فرمایا ہوا بندہ خانہ کو میں روٹ کی میں محمد کو بڑا خطرہ ہے جو میری امت لوگ عمر کے کی امت والی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ لڑکی لال عبادت کرنا حرام لڑکے لال عبادت کرنا یا پاشا وقت ایسے آدمی کو چلا دے بادشاہ وقت ایسے آدمی کو سٹوا دے دے پاشا وقت ایسے آدمی کو دیوار سے تلے کھڑا کے دیوار گرا دے برباد یہ بھگوان جن کے سب سے لوت علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی کہ لوگوں یہ برا طریقہ اختیار نہ کرو وہ ضرور بھی جہان بڑے متکبر ہیں وہ ذکر ہوئے قرآن میں اخرج الذين من القريه كلها لا يطهرون لوت لو نے بات کی کندھوں پر ہاتھ رو کے نے ساتھ ہاتھ کا بھی جان نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر دور برسوں سے چلا جا لوت علیہ السلام اپنی جماعت کو لے گئے بستی کو روانے ہوئے پیچھو فرشتے زمین کا تختہ چار مارا ساری قوم اللہ سے برباد کی گئی بات کرنے والے فیصلے میں من کو روک ہو جاتا اللہ تعالیٰ آپ پر پرشن کی کوئی بچا لے ایک برسی والے کے چلتے اللہ کرے جی۔ تباہ کیا جی۔ عام حالات کے اندر چادر کے سلوار کا لڑکا کے چلنا بھی حرام ہے نماز کی حالت کے اندر اگر کہیں آدمی چادر سلوار کلے پن چیکریے اس کی نماز کوئی انگوٹھی مندری مرد واسطے پانا حرام جس انسان کے ہاتھ سونے کی انگوٹھی اس کی نماز اگیری گناہ گنا کبھی توبہ اختیار کرے صحیح توبہ وہ ہے کہ بلا اس گناہ کا اس انسان کو یاد آنا چاہیے حقوق کی بات توبہ نال معاف نہیں کیجیے انہیں بھی معافی دی دعا کے ہیں جو بندے نہ حق دے دے حقوق کی بات کی توبہ کا طریقہ ہے جو حق والے کا حق پہنچا دے جب تک حق نہ دیکھے اللہ کا راضی نہ کیجیے اس کی گلاہ لا بھی نہ بہار میں سے چل رہی ہے تو وہ سچا پیدا کریں مصیبت دور ہو جانے باقی اگر کوئی آدمی وظیفہ کرنا چاہتے یا کوئی تو جا کا بھی کرے گا تو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اللہ اللہ کو خدا کے کے نام نام نام نام نام جو جو شاید استعمال رہا نبی ہوں بلکہ کیے جانے جائے مانا یا ہر چندالاری بولی کیجیے اے یا اللہ اے اللہ وظیفے کرنے جان دے جا کر میرے پیار کی ضرورت نہیں جو وقت لوگ یہ سمجھیں جو کہ جا مجھ سے بات آتے ہے ایک پنچی والے رکھے جو کچھ کیوں آپ کو مسئلے کا بیٹا کر جا رہا جب پرانا مسیح کی جائے کھڑے ماں کا نام محمد محمد ادا کے لیے جا رہے تھے جب قرآن کی کرایہ آ گئی ہے تو نقل سائیں کہیں تو مربوط ان کا دور ہے ان کا مانا تو یہ ہے ماں کان محمد ابا اناہ کو محمد علی کو کہیں ہی کی مرد دا کوئی لیکن اللہ کے بندے کئی بندے اس کرنے والے کچھ زیادہ پر ہو تو یہ آیا کا مانا ہے ماں مانا محمد ان ابا بادن نہیں محمد والے کو کئی ہی مرتا تھا جتنے مرتا ہو سی پی ایم یہ ویسا اور ان کا